بنو اسد کا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک اوقیہ یا اس کے مساوی چیز کا مالک ہو اور وہ سوال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسرار کے ساتھ اور چمٹ کر سوال کیا جو اس کا حق نہیں ہے حدیث نمبر پینتیس سو پانچ مسند احمد